کرسی پر بیٹھنے کا طریقہ اور احتیاطیں یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیں کہ زمین پر بیٹھنا اگر دونوں چیزیں میسر ہوں کرسی اور زمین پر بیٹھنا تو جب زمین پر بیٹھ سکتا ہو تو زمین پر بیٹھنا بہتر ہے یا کرسی پر بیٹھنا بہتر ہے عام طور پہ کرسی پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں نا سائیں بھائی المدین تو والے سبھی کرسیوں میں بیٹھتے ہیں صحیح طریقے سے تو پاؤں کو ہزاروں میں ایک رکھتا ہوگا اگر اس وقت میرے پاؤں جو ہے نا بالکل نارمل ہیں تو کام کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے یوں نارمل ہو نہ پاؤں تو اس سے آپ کے یہ پٹھے وغیرہ سب وہ درست انداز پر رہیں گے اب یوں کر دیں گے تو فوراً پتا نہیں چلے گا آہستہ آہستہ آہستہ پھر یہاں درد یہاں درد پنجے کے جوڑ میں درد اس طرح بعض یوں رکھتے ہیں بعض یوں رکھتے ہیں یوں رکھتے ہیں تو یہ سب انداز غلط ہے زیادہ وقت پڑے پڑے اور یہ غالب اکثریت اسی طرح رکھتی ہے یا یوں رکھیں گے یوں رکھیں گے یوں یہ سب غلط طریقے درست طریقہ یہ ہے تو اب اگر عادت آپ کی ہے غلط رکھنے کی تو بار بار ہو جایا کرے گا تو بار بار آپ صحیح کر لیا کریں یاد آنے پر یا اپنے اوپر کوئی مانیٹر مقرر کر لیں ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے رہیں پہلے سے انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ مجھے بتا دینا ورنہ ویسے ٹوک ٹوک کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کو غصہ آ جائے ذہن بنا ہوا ہو کہ یہ میرے فائدے کے لیے بتا رہا ہے آپس میں یہ ہو سکتا ہے کوئی بھی انبیلنس بدن جب بھی رہے گا نا وہ زیادہ در رہے نا یعنی آدھے گھنٹے سے زیادہ بدن کا کوئی حصہ ان بیلنس نہیں رہنا چاہیے اب جیسے اس انداز سے ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ ایکسٹرا پریشر پڑتا ہے بدن پر تو یہ اسٹیٹ کمر ہو تو یہ کرسی اس کے لیے بہتر ہے میں نے دوائیں کی سب کچھ کیا لیکن مجھے نفع نہیں ہو رہا تھا دواؤں سے قدرتی میرے ذہن میں ایسے ایک چمک پیدا ہوئی سمجھے اپنی توجہ نہیں تھی ارے میں نے کہا یار میری اپنی غلطی ہے میں سوفا ہٹایا تو ایک دو دن میں میرے کو فرق پڑ گیا الحمدللہ جیسے یہ کرسی ہے نا یہ یہ اچھی ہے مگر اس کی ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں تو کرسیاں تو ہزار قسم کی آتی ہیں ایسی کرسی ہوگی جس میں آدمی پورا فٹ آ جائے سوفا صوفہ ہوگا نا اس میں گیپ ہوتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے یوں ہو جاتا ہے کرسی میں تھوڑا کہنے کے مندہ گرفت میں رہتا ہے تو یہ بہتر ہے آرام دہ کم ہے لیکن زیادہ آرام دہ کہ آنے والی تکلیفوں سے بچا سکتی ہے تو ایسے کہ وہ پیٹ کے اور یہ گیپ سب جو ہے نا یہ اس میں کور رہے گا اب کرسیاں اس طرح کی بننے لگی ہیں ڈھلان نما ہوتی چونکی ٹائپ نا یوں جیسے وزو خانے پہ ڈھلان ہوتی ہے نا اس طرح کی ڈھلان کی چونکیاں رکھی ہوتی ہیں یوں پاؤں اس پہ آتے ہیں اس طرح نہیں بلکہ یہ سیدھے ترچھے اس کے بارے میں اس میں تھوڑی سی اگر یوں ہو نا تھوڑا سا تو یہ بتاتے چل جاتا ہے لیکن زیادہ ہو نا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے تو بہت سارے امراض ایسے ہوتے ہیں جس کا علاج اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ توجہ نہیں ہوتی سچی بات یہ کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا کمپیوٹر کی جو اسکرین کی لائٹ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے لائٹ زیادہ ہوگی نا تو آنکھوں کو تھوڑا چکا چوند کرے گی موبائل اس میں بھی ذرا درمیان نہ ہو اتنی ڈیم نہ ہو کہ آنکھوں کو زور لگے اتنی زیادہ نہ ہو کہ آنکھوں کو چکا چوند کرے دونوں کے درمیان ہو آنکھوں کے لیے نقصان دہ موبائل فون بھی یہ اسکرین بھی مطلب اسکرین ہے نقصان دہ سیدھی بات ہے وہ تو تقریباً تو سبھی کو پتا ہوگا ہے نقصان دہ فون بھی نقصان دہ بچوں کے لیے خاص کر ان کا تو بچوں کا تو ہر وضو نازک ہوتا ہے آنکھیں بھی نازک ہوتی ہیں ان کے لیے زیادہ نقصان دہ کام کرتے ہوئے اسکرین بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے تو یوں جب بیٹھتے ہیں تو گردن میں اور اس جگہ پر کندھوں کے درمیان بھی کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے جہاں بھی ان بیلنس معاملہ ہوگا نا ان نیچرل معاملہ تو وہاں تکلیف تو ہوگی تو اس لیے اپنے حساب سے آپ اس کو بیلنس صحیح کر لیں اب کوئی قداور ہوتا ہے کوئی کچھ بونا سا ہوتا ہے تو وہ ٹیبلیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں اپنے طور پر ہی کچھ اس پہ مشورہ کر کے مجلس سے کوئی ترکیب بندہ کر لے یہی سمجھ میں آتا ہے آپ خود ہی ٹرائی کر لیں کہ کس اینگل پر درد نہیں ہوتا یہ دیکھ لے ہر اینگل پر درد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ بالکل یہ نہیں کہ یہ ہلاتا نہیں ہے اپنی گردن کو تو وہ ایک کی تو یہ تو رسکی ہے ہلاتے رہنا چاہیے آنکھوں کو بھی گھماتے رہنا چاہیے اب جتنی بھی یعنی جدت ہے نا ترقی بہت ہے لیکن اس کے سائڈ افیکٹ بھی ہیں پہلے یعنی کہ حکایات میں یا روایات میں چشمے نہیں مل رہے اگر آپ نے کبھی پڑھا ہو کہ بزرگوں کو بھی کوئی یعنی اینک بھی ایجاد ہوا تھا یہ اینک جو ہے نا یہ بجلی کی پیداوار ہے میرے خیال میں بجلی کی لائٹیں آئیں تو اینک بھی آ گیا ورنہ کیا وہ قدرتی جو روشنی ہوتی ہے اسی میں کام چلتا تھا اور رات کو لوگ سو جاتے تھے دن کو ایکٹیو رہتے تھے اب ہم رات کو دیر تک ایکٹیو رہتے ہیں یا جو حضرات عبادت کرتے تھے ان کو یہ چکا چوند کی ضرورت ہوتی نہیں تھی چراغ کافی ہوتا تھا پھر یہ کہ ہارن اور بھونپو اور یہ طرح طرح کے شور شراب ہے انہوں نے شنوائی کو متاثر کیا تو کان کے آلے بھی آ گئے سننے گئے صلی اللہ تعالی علی